سونے کا پہاڑ نہیں توبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ صفا کو ہمارے لیے سونا بنا دے اگر وہ سونا بن جائے گا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے ایمان کے بہت حریث تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کی حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ سے یہ فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں کوہ صفا کو سونے کا بنا دیتا ہوں لیکن پھر کوئی کفر کرے گا تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا کہ اس طرح کا عذاب دنیا میں کسی اور کو نہیں دیتا اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوہ صفا کو سونا بنانا نہیں بلکہ توبہ اور رحمت کا کھلا ہوا دروازہ چاہتا ہوں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قالت قریش للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا لنا الصفا فإن أصبح ذہابن اتبعناك فدعا ربه فاتاه جبريل عليه السلام فقال ان ربك يقرئك السلام ويقول لك ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر منهم عذبته عذابا لا اعذبه احدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة قال بل باب التوبة والرحمة